اس اس پر آ جاتے ہیں کہ وقوف مزدلفہ جو ہے یہ بھی کیونکہ حج کا واجب ہے اس کے ترک کرنے پر بھی کیا ہوتا ہے ایک جانور کی قربانی یعنی کہ دم واجب ہوتا ہے وقوف مزدلفہ سے مراد کیا ہے دس ذی الحج کی صبح مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تھوڑی دیر تک قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کرنا یہ وقوف مصطلفہ کہلاتا ہے جس نے فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کر لی اس نے وقوف مصطلفہ کو پا لیا لیکن اگر کوئی شخص رات میں ہی چلا گیا یا صبح صادق سے پہلے ہی بغیر کسی عذر کے چلا گیا اس نے وقوف مزدلفہ کے واجب کو بلا عذر ترک کر دیا تو اس کے اوپر پھر ایک دم واجب ہوگا یعنی چھوٹے جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگی لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس نے فجر کی نماز پڑھ لی مزدلفہ میں اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کے اس نے دعائیں بھی کر لی اور پھر ابھی اندھیرا ہی تھا سورج نکلنے سے پہلے وہ مینا کی جانب روانہ ہو گیا اس پر کوئی دم نہیں ہوگا کیونکہ اس نے فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کھڑے ہو کر دعا کر لی اور تھوڑی دیر بھی اس کے بعد مزدلفہ میں موجود رہا اگرچہ وہ اس کے بعد اندھیرے میں نکل گیا ہو تب بھی اس نے وقوف مزدلفہ کو پا لیا فجر کی نماز ادا کر لی اگر مزدلفہ میں تو اس نے وقوف مزدلفہ کو پا لیا چاہے وہ وہ پھر اس کے بعد اندھیرے میں ہی نکل گیا ہو